ہاں ہمارے امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ جو رکت آپ نے پالی نا وہ آپ کو مل گئی یعنی اگر دعائے قنوت والی رکت آپ نے پائی تو آپ کو اب دعائے قنوت دوبارہ نہیں پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ رکت آپ کو مل گئی وہ کیا پوچھا ہم نے